dot com W W W com اللہ میرا تکا اسٹارٹ مجمع ہم طالبان طالبان جو طالبان مل کے پڑھے ہم طالبان طالبان مزہ نہیں آ رہا ہم طالبان طالبان ہیں ڈرتے نہیں جماعت سے ہم وہ جوان ہیں ڈرتے نہیں جماعت سے ہم وہ جوان ہیں ہم طالبان طالبان طالبان ہیں ہم طالبان طالبان نکلے ہیں ہم جہاد کا جذبہ لیے ہوئے نکلے ہیں ہم جہاد کا جذبہ لیے ہوئے قرآن کے نشاد کا وعدہ لیے ہوئے قرآن قرآن کے نفاذ کا وعدہ لیے ہوئے اصحاب اہل بیت کے ہم درجمان ہیں ہم طالبان طالبان ہیں ہم طالبان طالبان بان ہیں کاتم کا ہم ہے جوست تارک کا بل بلا کاتم کا ہم ہے تو تارک کا بل بلا طیب شہید کا طیب شہید کا ہے ہمارا ہے حوصلہ طیب شہید کا ہے ہمارا ہے حوصلہ محکاسم کا ہم جوش تو تارک کا بل بلا طیب شہید سا ہے ہمارا ہے حوصلہ ایوب کی ہے شان تو ایوب کی ہے شان تو ٹیپو کی آن ہے ہم طالبان بان ہیں ہم طالبان ارے تم بھی پڑھ لو ہم طالبان طالبان طالبان ہیں فاروق اور علی کی شجاعت کے ہیں امی فاروق اور علی کی شجاعت کے ہیں امی ہم خالد و درار کی ضرورت کے ہیں امی ہم خالد و درار کی ضرورت کے ہیں امی تو جی نے طیب شہید طیب شہید طیب شہید ارے تو پا جی نے نہ سکے وہ چٹان ہے ہم طالبان طالبان طالبان ہیں تاریخ دیو بند کی دہرائیں طالبان تاریخ دیو بند کی دور طالبان توجہ کر والو تاریخ دیو بند کی دورائے طالبان کا ناچ کفر کو نچوائیں طالبان کا ناچ کفر کو نچوائیں طالبان تاریخ دیو بند کی دہرائیں طالبان پگلی کا ناچ کفر کو نچوائے طالبان جو مشکلوں میں ڈال دے وہ امتحان ہے جو مشکلوں میں ڈال دے وہ امتحان ہے ہم طالبان ہیں ہم طالبان طالبان طالبان ہیں ہم نے عوام کو ہے دیا امن کا نظام ہم نے عوام کو ہے دیا امن کا نظام عورت کو ہم نے بخشا ہے اکرام و احترام عورت کو ہم نے بخشا ہے اکرام و احترام ہم ناد اپنی ماں کا ہم ناد اپنی ماں کا بہنوں کا نام ہے ہم طالبان چھوڑ دوں پھر کیوں نہیں پڑھتے ہم طالبان طالبان ہیں ہم طالبان طالبان طالبان ہیں تو مجھے کرنا بہت قیمتی شیر پیش کر رہا ہوں جلسن ہو کوئی یا ہو کلنٹن غلط غلط یلسن ہو کوئی یا ہو کلنسن غلط غلط ارے ہم کو مٹا سکے کوئی دشمن غلط غلط ہم کون جنگ ہم کو مٹا سکے قبلہ بولنا کرنگی صاحب ہم کو مٹا سکے کوئی دشمن غلط غلط کو بتا یار ہم کو مٹا سکے کوئی دشمن غلط غلط جو حشر تک رہے گا جو حشر تک رہے گا وہ ان نشان ہے ہم طالبان طالبان طالبان ہے ہم طالبان طالبان طالبان ہے ہم کافروں کے واسطے ہیں تیگ بے نیام ہم کافروں کے واسطے ہیں تیگ بے نیام ہم ظالموں کے واسطے ہیں موت کا پیام ہم ظالموں کے واسطے ہیں موت کا پیام مظلوم ہے مظلوم ہے جو ان کے لیے صاحبان ہے مظلوم ہے جو ان کے لیے صاحبان ہے ہم طالبان طالبان ہے اللہ رے اسام کا یہ روب دب دبا ہمارے پیچھے بیٹھا ہے اللہ اللہ رے اللہ رے اسام کا یہ روب دب دبا گھس کر ہے اپنے بل میں کلنکن بھی کانپتا گھس کر ہے اپنے بل میں کلنکن بھی کاپتا گھس کر ہے کرنا سپاہی صاحبہ والوں آپ کے لیے شیر پیش کر رہا ہوں گھس کر ہے اپنے دل میں کلنچن بھی کانپتا ایرانیوں کو دیکھو تو تو سبھی ہم طالبان طالبان طالبان ہیں ہم طالبان ملا عمر امیر ہے ہم مومنین کا ملا عمر امیر ہے ہم مومنین کا پرچم بلند رکھیں گے ہم اپنے دین کا پر چند بلند رکھیں گے ہم اپنے دین کا سارے مجاہد اس کے ہی زیر کمان ہیں سارے مجاہد اس کے ہی زیر کمان ہے ہم طالبان طالبان طالبان ہیں